پاکستان میں اپنے لاؤنج میں بیٹھے ریموٹ پکڑے ٹی وی پہ فریڈم فالڈیلا کی خبر دیکھنا اور افسوس کر کے چینل بدل دینا اور بات تھی مگر ترکی میں رہ کر اس ساری اذیت و تکلیف کا حصہ بننا دوسری بات تھی وہ اینکر پرسن طلت حسین کا شوق کبھی بھی نہیں دیکھتی تھی مگر یہ بات کہ وہ بھی ان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ قید تھے بہت دل دکھا دینے والا تھا وہ چھ جہاز تھے تین کارگو اور تین مسافر برادر یہ سب مختلف جگہوں سے آ کر مرمرہ میں ایک مقام پر اکٹھے ہوئے تھے وہاں سے یہ پورا غزہ کی جانب گامزن ہوا تھا تاکہ غزہ کے محصورین کو امداد پہنچا سکے جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوج نے جہازوں پر حملہ کر دیا کتنے ہی لوگ شہید کر دیے اور باقی سب قید دوپہر میں وہ اور حالے باہر سبانجی کے کیفے کے فوارے کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھی چارٹس اور پلے کارٹس بنا رہی تھی انہوں نے سنا تھا کہ پورا استنبول سڑکوں پہ نکل آیا ہے سبان جی شہر میں نہیں بلکہ دور مضافات میں واقع تھی سو ان کا ارادہ بھی آج جا کر اس احتجاج میں شامل ہونے کا تھا میں کے آخر کی دھوپ فوارے کے پانی سے ابل رہی تھی وہ کونیا میز پہ ٹکائے سر جھکائے پوسٹر میں رنگ کر رہی تھی اسکارف کے ایک پلو سے نفاست سے کہا گیا نقاب اس کے چہرے کا حصہ بن گیا تھا صرف بڑی بڑی سیاہ آنکھیں نظر آتی جو پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی انسان ایک ہی دریا میں دو مرتبہ نہیں اتر سکتا وہ وہ بھی اب والی سلیمان نہیں رہی تھی جو چار ماہ قبل ترکی آئی تھی وہ آہستہ آہستہ نہ محسوس طریقے سے بدلتی جا رہی تھی ایک ثانیہ کو اس کا ذہن صبح آئے پیغام کی جانب بھٹک گیا کون سا سرپرائز کیسا سرپرائز خیر عبد الرحمن کی ہر بات ہی سرپرائز ہوتی تھی اب تو اس نے حیران ہونا بھی ترک کر دیا تھا پلے کارٹس اور پوسٹرز لپیٹ کر جب وہ کامن روم میں آئی تو سینڈرا چیری اور سارا کتابیں گود میں رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھیں حالے میز پر رکھے اپنے بیگ میں سے کچھ چیزیں ڈال رہی تھی اور فلسطینی لڑکے بھی افراتفری کے عالم میں آ جا رہے تھے سب کو احتجاج کے لیے استنبول جانا تھا کیا تم لوگ آؤ گے سارا اس نے ٹی وی میں مگن تینوں لڑکیوں کو مخاطب کیا نہیں سارا نے اسکرین پہ نگاہیں جمائے بے نیازی سے شانے اچکائے چیری اور سینڈرا نے تو اسے دیکھا تک نہیں وہ اسی طرح کھڑی ٹکر ٹکر ان کے چہرے کو دیکھی گئی خالے اور فلسطینیوں کے ساتھ سامان پیک کروانے اور احتجاجی شرٹس پہن کر اس کا اس کارواں میں شامل ہونے کے لیے بہت سے ترک اسٹوڈنٹ بھی آ گئے یہ وہ لڑکیاں تھیں جو گرمی سردی ہر موسم میں منی اسکرٹس میں ملبوس ہوتی تھیں وہ لڑکے جن کا دین مذہب سے کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہ تھا کانوں میں بالی اور قابل اعتراض تصاویر والی ٹی شرٹس اور جینز پہننے والے لڑکے اب سب ایک ہو گئے تھے مگر وہ لڑکیاں چیری سارا سینڈرا ٹالی بوجن کے ساتھ حیا اور ڈی جے رات کو گھنٹوں باتیں کرتی تھیں جو ساتھ کھاتی پیتی سوتی جاگتی ہستی بولتی تھیں اب وہی لڑکیاں اجنبی بنی بیٹھی تھیں یہ لوگ کیوں نہیں چل رہے سب واضح تھا پھر بھی اس نے الجھن بھرے انداز میں حالے سے دھیرے سے پوچھا حالے نے سارا والی بے نیازی سے شانے اچکائے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے حیا وہ بالکل چپ کھڑی رہ گئی ان چار ماہ میں انہیں ترک پاکستانی فلسطینی نارویجن ڈچ چائنیز اسرائیل اور ایسے ہی درجنوں تفریقات میں بانٹا گیا تھا مگر آج قومیت کے سارے فرق مٹ گئے تھے یہودی عیسائی سب ایک طرف ہو گئے تھے اور مسلمان اسٹوڈنٹس ایک طرف اور وہ بھی کن سرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی اسے بھی کن لوگوں کا لباس کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا انجم باجی اور جاوید بھائی سمیت وہ سب جب ٹاکسم پہ پہنچے تو وہ پانچ منٹ کے لیے معذرت کر کے تیزی سے استقلال اسٹریٹ کی طرف چلی آئی اسے جہان کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا جتنے زیادہ مسلمان ہوں اتنا بہتر تھا برگر کنگ پہ معمول کی گہما گہمی تھی وہ ریسٹورنٹ کے میزوں سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازے میں داخل ہو گئی کچن میں ایک ترک لڑکی اور ایک نیا لڑکا کام کر رہے تھے دونوں شیف تھے سلام جہان کہاں ہے اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا وہ ابھی تو یہی تھا گوشت کاٹ رہا تھا اب شاید لڑکے نے مڑ کر ایک دوسرے دروازے کی طرف دیکھا شاید ڈریسنگ روم میں ہو یا پھر باتھ روم میں اسی پل ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا حیا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا جہاں جہان اندر داخل ہو رہا تھا یوں کہ سر جھکائے وہ آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑ رہا تھا جہان اس نے پکارا تو جہان نے چوک کر گردن اٹھائی اس کی آنکھیں بھیگی اور سرخ سی ہو رہی تھیں وہ بمشکل مسکرایا اور سلیب کی طرف آیا السلام علیکم تم کب آئیں وہ اس سے نظر ملائے بغیر گردن جھکا کر ٹرے سے گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا ابھی تم تم ٹھیک ہو وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی ہاں بس پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں تھوڑی جلن ہو رہی تھی تو ابھی منہ دھونے گیا تھا اتنی لمبی وضاحت وہ بھی جہان دے اور پیاز اس نے ارد گرد دیکھا پیاز تو کہیں نہیں تھی تم بتاؤ کیسے آئیں وہ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں فریڈم فالٹیلا پہ حملہ کے خلاف تم چلو گے پروٹیسٹ کیوں ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا اسلحہ نہیں جہان ان میں دوا اور خوراک تھی اس نے اچھمبے سے جہان کو دیکھا کیا وہ اتنا بے خبر تھا یہ تو تم کہہ رہی ہو اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی روکتے کیوں اسے وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے گوشت کے قتلے کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا جہان کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کو کسی وجہ کی ضرورت ہے یہ ان کے آپس کی جنگ ہے آیا یہ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا سب دہشت گردی کی قسمیں ہیں ہو سکتا ہے کہ فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو مگر ہمیں فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے جہان یہ کیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ریجن کو ہماری ضرورت ہے ہمارا ریجن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا اسے ہماری قطن ضرورت نہیں ہے اور پلیز تم اس محمد بن قاسم ایرا کے رومانس سے نکل آؤ وہ بہت بیزاری سے گردن جھکائے کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل پڑو جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روزی کماتا ہے جو میں کرتا ہوں جو اس ریسٹورنٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں اور اگر تم غلط ہو کے اتنے پورا تماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر پورا تماد کیوں نہ ہوں وہ تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی جہان نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا مسلمان اسٹوڈنٹس کا دوسرے ترک باسیوں کے ساتھ اسٹریٹ پروٹیسٹ جاری تھا پلے کارڈز اور بینرس اٹھائے وہ نعرے بلند کرتے آگے بڑھ رہے تھے ایک شخص زور سے پکارتا تھا ڈاؤن ود تو باقی لوگ ہم آواز ہو کر اسرائیل چلاتے تھے ہر طرف ڈاؤن ود اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مردوں عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی مگر ترکی میں دونوں ہی ریلی میں چل رہے تھے یوں بہت بچ بچ کر چلنا پڑتا لیکن اس کا ذہن ابھی تک جہان میں اٹکا تھا ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں سب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے پھر اسے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا اور وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بمشکل روک رہی تھی وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے معتصم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا مگر ان کا احتجاج شاندار رہا اگلے روز اس کا پیپر تھا وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئی اور پھر صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے جھیل پہ آ گئی ہر سو نیلا اندھیرا سے چھایا تھا جون شروع ہو چکا تھا مگر اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی گرمی صرف دن میں ہوا کرتی تھی وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پہ کتابیں رکھ لی ہوا کے باعث شال سر سے کر گردن کی پشت پہ جا ٹھہری دور دور تک کوئی نہ تھا وہ وہاں اکیلی تھی رونا تو اسے رات سے ہی آ رہا تھا مگر اب اس میں شدت آ گئی تھی وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی گھر ابا اما روہیل سب بہت یاد آ رہے تھے دفتن اس کا فون بجا اس نے گھاس پہ رکھا موبائل اٹھایا جہان کالنگ اس وقت خیریت وہ حیران ہوئی جہان جی کیا ہوا وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی تم جاگ رہی ہو آج تمہارا پیپر ہے نا ہاں میں جھیل پہ ہوں تم کہاں ہو ایک کام سے قریب میں آیا تھا بس تم رکو میں آ رہا ہوں حیا نے موبائل بند کیا اور ہتیلی کی پشت سے آنسو رگڑے اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والا شخص نہیں دیکھا تھا ہیلو چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا جینز اور چاکلیٹ کلر ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا تم اتنی صبح کیسے یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا سات بجے تک سوچا جلدی آ جاؤ تاکہ پہلے تم سے مل لوں مجھے لگا تم کل ذرا ناراض ہو گئی تھی وہ اسی کے انداز میں اکڑو بیٹھا اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ بھی پانی کو ہی دیکھ رہی تھی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے حیا ایک بات کہوں کبھی بھی اپنے قرابت داروں سے ان کی پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے وہ بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی اسے کچھ یاد آیا تھا ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی ہر کہانی کی ایک دوسری سائٹ ضرور ہوتی ہے اس نے چہرہ موڑ کر آیا کو دیکھا اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی یوں ہی وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی بس گھر یاد آ رہا تھا صبر کر لو انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے اور اگر وہ نہ سہنا چاہے آخر کیوں انسان کو سہنا پڑتا ہے سب کچھ زندگی آسان کیوں نہیں ہو جاتی جہان اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو چمک رہا تھا جیسے نیلے آسمان پہ چاندی کے تھال کی طرح کے چاند سے کترا کترا چاندی پگھل کر جھیل کی سطح پہ گر رہی تھی ابھی تمہاری کر سکتی ہو کرو کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی تم کرو گی مجھ سے شادی لمحے بھر کو چاندی کی تہ جھیل کی سطح سے پھیل کر سارے سبززار پہ چڑھتی گئی وہ ہر شے کو چاندی بنا گئی اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے چمکتے ہوئے سلور مجسمے ہماری شادی ہو نہیں چکی وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے تم مجھے جانتی ہو میں کوئی ہر وقت ہستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں میں جانتا ہوں میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں اور تب تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں مجھے پتا ہے مگر میں ایسا ہی ہوں کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لوگی وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے استنبول میں ہر حالت میں رہنے کے لیے تیار ہوں اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں وہ ایک بالکل غیر ارادی طور پر چونک کا بولا چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا کیوں یوں ہی کہہ رہا تھا پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی تمہیں پھپو نے کب بتایا کہ ہم وہ بات ادھوری چھوڑ گئی وہ کیوں بتاتی میں اس وقت آٹھ سال کا تھا اور آٹھ سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے مجھے ہمیشہ سے پتا تھا میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتا بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی زبان بھی چاندی کی بن چکی تھی تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں وہ ذرا خفگی سے اس معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا تم میری بیوی ہو میرے لیے بہت خاص ہو بس میرے کچھ مسئلے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے چاندی کی تہ اب سبزہ کے دہانوں سے پھیلتی دوڑم بلاکس پہ چھا رہی تھی پوری دنیا زمین آسمان سب چاندی بنتا جا رہا تھا حیا ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں مگر میری ماں ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے وہ زخمی انداز سے مسکرایا ہم ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں بہت دکھ اٹھائے ہیں مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہے بہت نڈر بہت بہادر انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ وجہ مجسمہ اٹھ کھڑا ہوا تو چاندی کا خول چٹخا چڑھے ورک میں گئیں میں چاہتا ہوں تم اچھا سا دو اور اگر لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ جانے کے لیے مڑ گیا وہ بھیگی آنکھوں اور نیم مسکان کے ساتھ اسے جاتی دیکھتی رہی چاندی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے چاند اب سرخ نارنجی روشنی کے نقطوں میں ڈر کر بادلوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا فسو ختم ہو چکا تھا حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا چھ جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے تھے تب تک سبانجی اور استنبول میں غم و غصہ کی فضا چھائی رہی قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے طیب اردگان کے سخت بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناؤ اور بھی بہت کچھ ہوا جو ہماری کہانی کے دائرہ کار سے باہر ہے بہرحال مادی مرمرہ اور فریڈم فولوجیلا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامز کی طرف متوجہ ہو گئے وہ امتحان بھی اسے لمبے سلیو بلاؤز اور اسکارف سے کیے گئے نقاب میں دیتی گئی اور اب اسے اپنے چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی کندھے پہ بیگ لٹکائے اور سینے سے فائل لگا کر بازو لپیٹے وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب سبانجی کے راہداری میں چلتی تو اسے ٹالی اور اس کے دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی ٹالی ابھی بھی اسے استرزیہ انداز میں عرب باسی کہتی تھی یعنی عرب باجی یہ اردو والا باجی ہی تھا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑا جاتا تھا البتہ ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کے درمیان فریڈم فالوٹیلا کی کھینچی گئی لکیر ہنوز قائم تھی گو کہ ڈی جے اپنی دل خواہش کی تکمیل دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھی نو جون کو امتحان ختم ہوئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا پچاس ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ممالک جا رہے تھے جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے وہ عائشے کے پاس بیوکدا جانا چاہتی تھی مگر وہاں عبد الرحمن تھا اور ابھی کافی تو اسے یاد ہوگی وہ بدلہ بھی لے گا مگر اسے پرواہ نہیں تھی بس چند دن ہیں پھر وہ پاکستان چلی جائے گی نہ وہاں عبد الرحمن ہوگا اور نہ آوازیں کسنے والی ٹالی وہاں اس کے حجاب کی عزت ہوگی پہلی دفعہ اسے تایا فرقان کے نظریات برے نہیں لگے تھے وہ ٹھیک ہی ارم پہ روک ٹوک کرتے تھے ابا اور تایا کتنے خوش ہوں گے اس کے حجاب پہ مگر نہیں اسے ان کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے وہ کسی کی ستائش کے لیے یہ سب تو نہیں کر رہی ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلد ہی چھوڑ دے کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی عائشہ نے اس کی بات پر ہنس کر کہا تھا وہ اتنے دنوں بعد آج بیوکدا آئی تھی اور اب وہ تینوں ساحل کے کنارے ایک اوپن ایئر کیفے میں بیٹھی تھی اس سے قبل وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ حلیمہ آنٹی کی طرف بھی ہو آئی تھی آنٹی عثمان انکل اور سفیر کے ساتھ کہیں نکل رہی تھی بس دروازے پہ کھڑے کھڑے ہی سلام دعا ہو سکی عثمان انکل ویسے ہی تھے بھاری بھرکم اور خوش مزاج ڈی جے کا افسوس کرنے لگے تو عادتاً بولتے ہی چلے گئے اور باہر گل برے برے منہ بنا کر سنے گئی ایک وہی تھی جو اپنے تاثرات نہیں چھپایا کرتی تھی سفیر سے البتہ بہارے اور عائشہ دونوں بور نہیں ہوتی تھیں وہ اکثر اس کا ذکر کرتی تھی اور اب حیا کی سفیر سے سرسری سے ملاقات بھی ہو گئی تھی وہ تیئیس چوبیس برس کا خوش مزاج سا لڑکا تھا جیسے کہ یورپ میں مقیم پاکستانی لڑکے ہوتے ہیں اس کی شادی اس کے والدین پاکستان میں زبردستی کرنے کے خواہاں تھے اور یہ قصہ بہارے اتنی دفعہ دہرا چکی تھی کہ وہ حیا کے لیے اہمیت کھو چکا تھا وہ دونوں باپ بیٹا ہوٹل گرینڈ میں کام کرتے تھے اور اس منٹ ملاقات میں بھی چند ایک بار سفیر کے لبوں سے عبد الرحمن بھائی ضرور نکلا تھا وہی ستائش فخر سے نام لینے کا انداز جو ان دونوں بہنوں کا بھی خاصہ تھا پتہ نہیں ان سب کو عبد الرحمن میں کیا نظر آتا تھا جانے سے قبل اس نے ایک دفعہ سوچا کہ عثمان شبیر سے پوچھ لے کہ جہاز میں انہوں نے اگلی نشست پہ بیٹھی ترک عورت کو کیا کہا تھا کہ وہ خفگی سے واپس پیچھے مڑ گئی تھی مگر پھر اس نے جانے دیا بعض باتیں ادھوری ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے اور ریاکاری کی ایک پہچان ہوتی ہے حیا عائشہ کہہ رہی تھی بعض دفعہ بندے کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے مگر ایسے کام کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس پہ کبھی ثابت قدمی عطا نہیں کرتا ساحل کے کنارے پر سیاحوں کا خاصا رش تھا بیوقدہ استنبول والوں کا مری تھا موسم گرما شروع ہوتے ہی سیاحوں کا رش لگ جاتا تھا بھورے سرمئی پرو والے سمندری بغلے بھی ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے بہارے کے ہاتھ میں روٹی تھی اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بغلوں کی طرف اچھال رہی تھی ایک ٹکڑا بھی زمین پہ نہ گرتا بغلے فضا میں ہی اسے چونچ میں دبا لیتے ثابت قدمی واقعی مشکل ہوتی ہے عائشے میری ساتھی اسٹوڈینٹس اکثر مجھ پہ آواز کس کر پوچھتی ہیں کہ میں نے اس بڑے سے اسکارف کے اندر کیا چھپا رکھا ہے تم آگے سے کہا کرو خودکش بم چھپا رکھا ہے بہارے نے اس کی طرف گردن جھکا کر رازداری سے کہا تھا مگر اس کی بہن نے سن لیا تھا بری بات بہارے عائشے نے خفگی سے اسے دیکھا جب اچھی لڑکیاں کوئی فضول بات سنتی ہیں تو اسے بہت باوقار طریقے سے نظر انداز کر دیتی ہیں بہارے نے اتنی ہی خفگی سے سر جھٹکا اور روٹی کے ٹکڑے توڑنے لگی خیر ہے بہارے بس جولائی میں میں واپس چلی جاؤں گی اور وہاں نہ ترک حکومت کی سختی ہوگی اور نہ اسرائیلی تانے میں ادھر پوری آزادی کے ساتھ حجاب لے سکوں گی ضرور مگر خندق کی جنگ میں ایک بنو قریضہ مل ہی جاتا ہے حیا مطلب اس نے نہ سمجھی سے آئبرو اٹھائی جواباً عائشہ اپنے خاص انداز میں مسکرائی جیسے اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی خاص جواہر ہو تم نے کبھی سوچا ہے حیا کہ آیت حجاب سورہ احزاب میں ہی کیوں آئی ہے اس نے جواب دینے کے بجائے ایک نیا سوال کیا اس نے ذہن پر زور دیا پھر نفی میں سر ہلا دیا شاید اس لیے کہ یہ حکم غزوہ احزاب کے قریب ہی اترا تھا یہ تو سب کو نظر آتا ہے حیا میں تمہیں وہ سمجھاؤں جو سب کو نظر نہیں آتا یقین کرو یہ گتھی تمہارے پزل باکس کی پہیلیوں سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی ہائے لاشوری طور پر کرسی پہ ذرا آگے ہو گئی بہارے برے برے منہ بناتی روٹی کے ٹکڑے اچھال رہی تھی وہ بول نہیں سکتی تھی کہ عائشہ سن لیتی اور سب کے سامنے وہ ہمیشہ عائشہ کی وفادار رہتی تھی لیکن اس نے ایک قدیم کہانی میں پڑھا تھا کہ مرمرہ کے بغلے ان کہیں باتیں بھی سن لیتے ہیں سو اس نے دل ہی دل میں ان پر پڑھاتے بغلوں کو مخاطب کیا تھا عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے میری بہن کو لیکچر دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا کیا تم نے سنا میں نے کیا کہا اللہ چاہتا تو کسی اور سورہ میں یہ حکم نازل کر دیتا یا اس سورہ عذاب کا نام کچھ اور رکھ دیتا مگر یہی نام کیوں ایک چھوٹے بغلے نے فضا میں ہی بہارے کا پھینکا ٹکڑا اچکا اور پھر پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ گیا بہارے نے گردن اٹھا کر اسے اوپر اڑتے دیکھا کیا اس نے سنا تھا جب وہ اس سے کہہ رہی تھی تمہیں پتہ ہے احزاب کہتے ہیں گروہوں کو اور غزوہ احزاب دراصل غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ سارا واقعہ جانتی ہو کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھو دی مگر پھر بھی میں تمہیں یہ دوبارہ سنانا چاہتی ہوں میری بہن حیا کو بور کر رہی ہے اگر عبد الرحمن ہوتا تو یہی کہتا کیا تم نے اب سنا مگر بغلے بس روٹی چوچوں میں دبا کر اڑ جاتے ہیں تمہیں پتہ ہے مدینہ میں یہود کے ساتھ مومنین کا معاہدہ تھا کہ مدینہ پہ حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے مگر یہود تو پھر یہود ہوتے ہیں بنو قریضہ یہود کے گروہ نے اہل مکہ سمیت کئی گروہوں کو جا جا کر اکسایا کہ مدینہ پہ حملہ کر دیں وہ ان کے ساتھ ہیں یوں جب سارے گروہوں نے لشکر کی صورت مدینہ کے باہر پڑا اور ڈال دیا تو بنو قریضہ آپ کا اعتماد توڑ کر گروہوں کے ساتھ جا ملا عائشہ سانس لینے کو رکی بہارے بغلوں کو بھول کر روٹی توڑنا چھوڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھی تب مسلمانوں نے اپنے دشمن کے گروہوں کے درمیان ایک بہت لمبی بہت گہری خندق کھو دی سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں تھی اصل اذیت کسی حلیف کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں مگر جب کوئی اپنا بیچ جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اسی لیے جب یہ گروہ محاصرے سے تنگ آ کر ایک عرصے بعد واپس چلے گئے اور بنو قریضہ خوف کے مارے اپنے قلعوں میں گئے تو ان کو سزا یہ ملی کہ بنو قریضہ کے ایک ایک مرد کو چن چن کر مارا گیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا جانتی ہو میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی کیوں حیا کے بجائے بہارے کے لبوں سے پسلا وہ اب ساری خفگی بھلائے عائشہ کی طرف پوری گھومی بیٹھی تھی کیونکہ حجاب پہننا جنگ خندق کو دعوت دینا ہے گروہوں کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی ہے اتنی گہری کہ کوئی پاٹنے کی جرت نہ کر سکے اور پھر اسے اس خندق کے پار محصور رہنا پڑتا ہے اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے بلکہ اصل تکلیف بنو قریضہ سے ملتی ہے یہ جنگ ہوتی ہے بنو قریضہ سے اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریضہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر ٹوٹا حیا نے سمجھ کر سر ہلایا قرآن کی پہیلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے تم صحیح کہہ رہی ہو مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے میرا ان سے ساری زندگی نقطہ اختلاف ہی یہ رہا ہے ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریضہ نہ ہو اللہ کرے ایسا ہی ہو عائشہ نے مسکرا کر دعا دی تھی مگر عائشے بہارے کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا وہ قدر مبہم سے تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی کیا ہوا بہارے کچھ نہیں بھارے سنبھل کر مسکرائی اسے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے ابھی پوری پہلی حل نہیں کی وہ احزاب کے پزل میں کچھ مس کر گئی تھی وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی اور وہ تو کتنے سامنے کی بات تھی بہارے نے ذرا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا اس نے دل ہی دل میں وہ بات بغلوں سے دہرائی کیا تم نے اب سنا کیا تم نے سنا قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بغلوں نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی کیا یہ اس بات کا اشارہ تھا بہارے گل سمجھ نہیں سکی امتحانات کا موسم ختم ہوا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اسٹوڈنٹس نے اب آخری مہینے کی سیاحت کے لیے روانہ ہونا تھا سو سبانجی میں ایک دفعہ پھر سے وہی ماحول چھا گیا جو اسپرنگ بریک سے پہلے چھایا تھا روانگی کی تیاریاں پیکنگ آخری شاپنگز نقشے گائیڈ بکس صرف وہی تھی جس نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا اس رات ان کے ڈورم میں پورٹلک ڈنر تھا سب ایکسچینج اسٹوڈنٹ اپنے ممالک کے ڈشز تیار کر کے لا رہے تھے دیسی کھانوں میں بریانی کے علاوہ اسے صرف چکن کڑاہی بنانی آتی تھی سو انجم مادی کے اپارٹمنٹ پہ ان کے ساتھ مل کر اس نے وہی بنائی نمک مرچ البتہ ذرا تیز ہو گیا تھا چلو خیر ہے کم بنی ہے تو کم ہی کھائیں گے سب انجم باجی نے اسے تسلی دی ابھی وہ دونوں ان کے کمرے میں بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھیں حیا اپنا اسکارف تھوڑی تلے پن اپ کر رہی تھی جبکہ انجم باجی آئی شیڈ لگا رہی تھی انہوں نے سلک کا نارمل سا جوڑا پہن رکھا تھا جوڑا اچھا تھا مگر قمیص کافی چھوٹی اور شلوار کھلی تھی یا تو انجم باجی ذرا آؤٹ ڈیٹڈ تھیں یا انڈیا میں بھی ابھی تک پٹیالہ شلوار اور چھوٹی قمیص کا فیشن چل رہا تھا پاکستان سے تو وہ عرصہ ہوا غائب ہو چکا تھا اس نے سوچا مگر کہا نہیں تم آج تو نقاب مت کرو آج تو پارٹی ہے اسے نقاب اڑستے دیکھ کر انجم باجی ذرا بے چینی سے بولی تھی وہ ذرا چوکی پھر دھیرے سے مسکرائی پارٹی تو ہے باجی مگر لوگ تو وہی ہیں جن سے سارا دن نقاب کرتی ہوں اب اتارا تو کتنا برا لگے گا اس نے بے حد رسان سے سمجھایا تو انہوں نے سر ہلا دیا ہاں یہ تو ہے اپنے دیسی لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا حجاب پہ آپ کو ویسے اذیت نہیں دیتے جیسے ٹالی جیسے لوگ دیتے ہیں شکر ہے انجم باجی نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا کرنا بھی نہیں چاہیے وہ بھی تو ان کے پرانے فیشن پہ کچھ نہیں بولی تھی اس نے پیشانی سے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے سوچا تھا آج اس نے سیاہ سلک بلاؤز اور اسکرٹ کے ساتھ سیاہ اسکارف لیا تھا پورا لباس سیاہ تھا بس آستین پہ کلائیوں کے گرد سفید موتیوں کی دوہری لڑی لگی تھی جو مدھم سی چمکتی تھی ڈورم بلاک کے کامن روم میں روشنیوں کا سسما تھا کرسیوں کے پھول ویسے ہی بنے تھے جیسے حسین کی سالگرہ کے دن بنائے گئے تھے آہ اس کا جنجر بریڈ ہاؤس اور ڈی جے یورپین لڑکیاں بہت دل سے تیار ہوئی تھی شولڈر لیس ملبوسات جو گھٹوں پر سے اوپر آتے تھے ایسے میں وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں خاموش سی بیٹھی تھی فلسطینی لڑکے اور حالے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے سو وہ وہ نہیں آ سکے تھے خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی تھی دل میں عجیب سی ویرانی چھائی جیسے کسی غلط جگہ پہ آ گئی ہو اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو ایسے تیار ہوتی کہ کوئی اسے نظر انداز نہ کر پاتا وہ موقع کی مناسبت سے ساڑی اونچا جوڑا اور ہائی ہیلز پہنتی اور اس نے سر جھٹکا زمانہ جاہلیت کی کشش سقل آخر مرتی کیوں نہیں ہے وہ کیوں بار بار کھینچتی رہتی ہے حالانکہ وہ قتل واپس اس دور میں نہیں لوٹنا چاہتی تھی وہ تو اس پہاڑی پہ قدم بقدم اوپر چڑھنا چاہتی تھی پھر اب وہ نیچے کیوں دیکھ رہی تھی نیچے تو کھائی تھی کھانا شروع ہو چکا تھا اسٹوڈینٹس ہنستے مسکراتے باتیں کرتے پلیٹیں لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے تالی اپنی ڈش اٹھائے لے آئی تھی پتہ نہیں گوشت اور گاجر کا کیا ملغوبہ تھا جس کا وہ ایک بہت مشکل سا عبرانی نام لے رہی تھی اس نے بہت خوش دلی سے کے آگے ڈش کی تو حیا نے شکریہ کہتے ذرا سا پلیٹ میں ڈالا تالی آگے بڑھ گئی حیا نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے کانٹے میں گوشت کا ٹکڑا پھنسایا پھر ایک دم ٹھہر گئی وہ تو نقاب میں بیٹھی تھی نقاب کے ساتھ وہ کیسے کھا سکتی تھی اسے کیوں بھول گیا کہ وہ نقاب کے ساتھ نہیں کھا سکتی اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے وہ نقاب نہیں اتار سکتی تھی کم از کم ٹالی کے اس ملغوبے کے لیے تو نہیں اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا دل کی ویرانی بڑھ گئی اتنے سارے ایک جیسے لوگ میں ایک مختلف سی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی وہ ان سب میں بالکل مس فٹ تھی اجنبی ایلین کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی یہ اس کی دنیا نہیں تھی آگے پاکستان میں بھی تو دعوتیں اور تقریبات ہوں گی وہ تو ادھر بھی مسفٹ لگے گی یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹے الگ تھلگ خاموش سی لوگ تو اسے پاگل کہیں گے اسے اجنبی کہیں گے اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا مگر خود اس کو سارا منظر بہت اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں one ون آؤٹ وہی بن چکی تھی گھٹن بڑھ گئی اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی تو وہ رو دے گی اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑی راستے میں ٹالی دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی حیا تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے ڈور نوب گھماتے ہوئے حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی جی سے بولی خودکش بم کیا دکھاؤں اس نے سوالیہ ایبرو اٹھائی ٹالی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی اپنے ڈورم میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا پھر دروازے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے تیز تیز سانس لینے لگی چند ثانیہ بعد اس کی آنکھیں کھلی کمرہ خالی تھا چاروں ڈبل اسٹوری بنکس نفاست سے بنے پڑے تھے وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پہ بیٹھتی گئی اسکارف کے پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا وہ کرسی پہ جا گرا ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا پھر اب اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی بیپ کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا فون بجا اس نے فون نکال کر ڈب ڈبائی آنکھوں سے دیکھا میجر احمد کا میسج آیا تھا کیسی ہیں آپ بس تین الفاظ شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی سی ہے اس وقت یہ کوئی جی پی ایس ٹریکنگ نہیں تھی وہ وجدان کا تعلق تھا خیال کا رشتہ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد پیغام چلا کیا آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لڑکتے رہے اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی احزاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری بہت تاریک تھی اس میں تو دم گھٹتا تھا وہ کیسے اس پہ قائم رہ پائے گی احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی اس نے پیغام کھولا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام شروع میں اجنبی تھا عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا اور سلام ہو ان اجنبیوں پہ اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے او اللہ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں عام لڑکیوں سے الگ منفرد مختلف وہ دنیا میں گم بے فکری سے کہہ لگاتی کپڑوں جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتیں اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے وہ ساحل کی کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہیں اجنبی موتی وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتیلی کی پشت سے آنسو رگڑے وہ ایک مضبوط لڑکی ہے اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی وہ اسی اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی اور وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی آئندہ وہ کبھی کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی وہ اٹھی اور اپنا اسکارف اٹھایا پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی اجنبی لڑکیوں کو اپنی جیسی ایلینس سے زیادہ سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہیے تاکہ جب خندق کھوتے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ اسے اپنے دو پتھر دکھا سکیں السلام علیکم حیا دوسری جانب بہار چہکی تھی میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اچھا تم کیا سوچ رہی تھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا کھولنے لگی نرم ریشمی بال کھل کر کمر پہ گرتے چلے گئے وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی پہلے تھی میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باکس کھلا ہے یا نہیں ارے ہاں وہ کھل گیا مگر اس میں صرف ایک چابی تھی کھل گیا تم نے پہلی بھوج لی بھارے ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی ہاں میں نے بھوج لی تو اس باکس کی کی کیا تھی کون سا لفظ تھا بہارے کو بہت بے چینی ہوئی اس نے بھی حیا کے باکس پہ زور آزمائی کی تھی مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا اس کی کی تاکسم ہے اس نے مسکراتے ہوئے بتایا عائشہ اور بہارے باکس کے کوٹ کو عموماً کی کہا کرتی تھی مقفل باکس کی چابی بالوں میں برش چلاتی وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی اس کے ذہن میں روشنی کا کوندہ سا لپکا تھا کی اس نے بے یقینی سے دہرایا بہارے میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں ابھی کچھ کام آن پڑا ہے اس نے جلدی سے فون بند کر دیا اور اپنے دراز سے پزل باکس نکالا بہت تیزی سے اس نے سلائٹس اوپر نیچے کی تقسیم کا لفظ سامنے آیا تو مکفل باکس کھل پڑا مکفل باکس کی کنجیر تاقسم تھی اندر رکھی کاغذ پہ لکھی تحریر واضح تھی چابی کے نیچے دو فل سٹاپس چابی او خدایا اسے پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آیا پنکی نے کہا تھا توڑ کر کھولنے پہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا اس نے وہ تحریر توڑ کر کھولنے والے کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ چابی سے مراد وہ لوہے کی چابی ہے جبکہ پہلی بوجھ کر کھولنے والوں کو علم ہوگا کہ چابی سے مراد ٹاکسم ہے ٹاکسم کے نیچے دو فل اسٹاپس لگانے سے کیا بنتا تھا وہ سوچنا چاہتی تھی مگر لڑکیاں واپس آ گئی تھیں تو اس کی یکسوئی متاثر ہونے لگی اس نے باکس لیا اسکارف لپیٹا اور اسٹڈی روم میں آ گئی وہاں ان کے ڈورم بلاک کے دو ترک اسٹوڈنٹ بیٹھی پڑھ رہی تھیں وہ بھی ایک کرسی پہ آ بیٹھی اور ایک کاغذ پہ لکھا ٹاکسم پھر اس کے نیچے کئی جگہوں پہ نقطے لگا کر دیکھیں مگر کچھ نہیں بن رہا تھا انگریزی حروف میں لکھا تب بھی کچھ نہیں بنا سنو اس نے ان دونوں لڑکیوں کو مخاطب کیا وہ دونوں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں تقسیم کے نیچے آئی مین تقسیم اسکوائر کے نیچے اگر ہم فل اسٹاپ لگائیں تو ہمیں کیا ملے گا ایک لڑکی الجھ کر اسے دیکھنے لگی جبکہ دوسری نے بہت بے نیازی سے شانے اچکائے لگانے سے اگر تمہارا مطلب ٹریول کرنا ہے تو پھر سیس لی کیا حیا کو سمجھ نہیں آیا تقسیم کے نیچے اگر تم میٹرو لائن پہ دو پورے اسٹاپس ٹریول کرو تو سسلی کا اسٹاپ آئے گا نا وہ بالکل سناٹے میں رہ گئی اوہو وہ تاقسیم لفظ کی بات کر رہی ہے اصلی والے اسکوائر کی نہیں دوسری لڑکی نے اپنی ساتھی کو ٹوکا تھا جواباً اس لڑکی نے سوالیہ نگاہوں سے حیا کو دیکھا وہ بدقت مسکرائی نہیں میں اصلی والے تاقسیم اسکوائر کی ہی بات کر رہی تھی وہ کرسی پہ واپس گھوم گئی اور وہ تحریر پڑھتی اور وہ تحریر پڑھی چابی تلے دو فل اسٹاپس یعنی تاقسیم کے نیچے دو پورے اسٹاپس یعنی فل اسٹاپس سے مراد نقطے نہیں بلکہ میٹرو کے اسٹاپس تھے اور لوہے کی چابی تلے وہ نقطے اس نے توڑ کر کھولنے والے کے لیے بطور دھوکے لگائے تھے سسلی اس نے زیر لب دہرایا سسلی میں اس کی امانت تھی ڈالی کی امانت جسے میجر احمد نے چھپایا تھا اسے اب کل صبح ٹاکسم کے نیچے پورے دو اسٹاپ تک سفر کرنا تھا میجر احمد کا پزل آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا وہ صبح بہت سنہری نرم گرم سی طلو ہوئی تھی وہ ٹاکسم کے لیے کے سامنے کھڑی گیلے بال ڈرائر سے سکھا رہی تھی وہ کبھی بھی نم بالوں کو اسکارف میں نہیں باندھتی تھی اسکارف پہننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گندا میلا رہا جائے وہ اب بھی اپنے بالوں کی خوبصورتی کا اتنا ہی خیال رکھتی تھی جتنا کہ پہلے جب تک بال خشک ہوئے حالے ایک پیکٹ اٹھائے اندر چلی آئی فلسطینی اسٹوڈنٹس صبح سویرے قطر جانے کے لیے نکل گئے تھے اور وہ مجھے تمہارے گفٹ دے کر گئے ہیں تب تم سو رہی تھی انہوں نے سب کو گفٹ دیے ہیں اچھا دکھاؤ وہ برش رکھ کر بہت اشتیاق سے پیکٹ کھولنے لگی اندر اس کے تحفے پہ ایک سادھا موٹے کارڈ پہ لکھا تھا لطیف نے بتایا تھا کہ کل ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ اپنے نقاب کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکی تھی اس لیے ہم یہ لے آئے اس میں آپ کو کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا منجانب فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ اس کے نیچے ایک سیاہ سلک کا لبادہ تھا اس نے وہ اٹھایا تو وہ نرم ریشمی سا کپڑا انگلیوں سے پھسلنے لگا سیاہ لمبا بایا جو حریر کا بنا تھا وہ عام ریشم کا نہیں تھا بلکہ ذرا مختلف تھا اس میں بہت ہلکی سی چمک تھی جتنی چائنا سلک کے دوپٹے میں ہوتی ہے آستین پہ کلائیوں کے گرد موٹے موٹے سبز پتھر لگے تھے کسی لیس کی طرح وہ بادام کے سائز کے تھے اور بالکل زمرد کی طرح لگتے تھے سوائے سبز اسٹون کی لیس کے سارا عبایا سادہ تھا اس کی اسٹول البتہ ریشم کے بجائے کسی نرم کپڑے کی تھی اور ساتھ میں ایک علیحدہ نقاب بھی تھا اسے کارڈ پہ لکھی تحریر کا مطلب سمجھ آ گیا اس علیحدہ نقاب کو جس میں آنکھوں کا خلا بنا تھا پیشانی پہ رکھ کر سر کے پیچھے پن اپ کرنا تھا یوں نقاب کی سائیڈ کھلی ہوتی اور وہ اس سے کھا سکتی تھی یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے تمہیں پتہ ہے یہ انہوں نے ضرور جواہر سے لیا ہوگا وہاں ایک شاپ سے سعودیہ کے امپورٹڈ ابایا ملتے ہیں یہ وہی ہے اور تمہارے پاکستانی روپوں میں یہ دس پندرہ ہزار سے کم کا نہیں ہوگا حال ستائش سے اس خوبصورت ابایا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں گرمی بھی نہیں لگتی پتہ نہیں کس میکینزم سے بنا ہوا ہوتا ہے مگر اس کو تم گرم سے گرم ماحول میں بھی پہنو تو تمہیں گھٹن یا گرمی نہیں لگے گی واقعی وہ بہت متاثر سی ابایا کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی وہ اتنا خوبصورت اور باوقار تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی اس نے اپنے لباس پہ ہی اس کو پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بٹن بند کرنے لگی ابایا اس کے قدموں تلے گرتا تھا جیسے کسی رائل پرنسس کا ریشمی لبادہ ہو ایک بہت شہانہ سی جھلک تھی اس میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہیں جا رہی ہو تم حالے کو جیسے کچھ یاد آیا اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو مجھے کچھ منگوانا تھا وہ جلدی سے ایک کاغذ پہ کچھ چیزیں لکھنے لگی ہاں ٹھیک ہے لے آؤں گی اس نے ابایا کے سٹول چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا بس مجھے سسلی تک ایک امانت اٹھانی ہے زیادہ دیر نہیں لگے گی خالے نے جو میز پہ کاغذ رکھے لکھ رہی تھی نہ سمجھی سے سر اٹھایا امانت کیا کسی نے تمہارے لیے رکھوائی ہے یہی سمجھ لو اس نے ذرا سے شانے اچکائے چابی ہے تمہارے پاس حالے نے عادتاً پوچھا وہ ہمیشہ باہر جانے سے قبل پوچھ لیا کرتی تھی کہ کون سی شے رکھی ہے اور کون سی نہیں مگر وہ ٹھٹک کر رک گئی کس چیز کی چابی امانت کی چابی اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا حالے اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تم تم امانت کسے کہتی ہو امانت لاکرز کو تم انہی کی بات کر رہی ہو نا ہم لیفٹ لگیج لاکرز کو لگیج امانت بولتے ہیں نا اوہ لیفٹ لگیج لاکرز اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا وہ لاکرز جہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں اٹھا لیں گے اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ چابی کسی لیفٹ لگیج لاکرز کی بھی ہو سکتی ہے حالے حالے وہ تیزی سے اس کے قریب آئی تمہیں پتہ ہے سسلی میں امانت لاکرز کہاں ہوں گے اس کی بات پہ حالے متذبذب سی سوچنے لگی سچ کا ہوں تو میں نے کبھی استنبول میں کوئی پبلک لاکر ٹرائی نہیں کیا عموماً ریلوے اسٹیشن پہ لاکرز ہوتے ہیں تم سسلی کے اسٹاپ پہ دیکھنا وہاں شاید کوئی مل جائے ٹاکسم کے نیچے دو پورے میٹرو اسٹاپس یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی امانت لاکر تھا اس نے ذہن میں اس پہلی کو ڈی کوڈ کیا سسلی کے میٹرو اسٹاپ پہ معمول کی گہما گہمی تھی وہ پرس کندھے پہ لٹکائے بہت پورا اعتماد طریقے سے چلتی ٹکٹ کاؤنٹر تک آئی تھی السلام علیکم مجھے کچھ سامان جم کرنا ہے لگے جمانت کس طرف ہے اس نے سرسری سے انداز میں لاکرز کا پوچھا اس لیے کہ وہ مشتبہ نہ لگے اس نے یہ نہ بتانا ہی بہتر سمجھا کہ کسی نے اس کے لیے امانت رکھوائی ہے میڈم یہاں اس اسٹاپ پہ تو کوئی لاکر نہیں ہے کیا مطلب یہاں کوئی لاکر نہیں ہے اس نے اچھمبے سے ارد گرد نگاہ دوڑائی جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں تب سے تو اس اسٹاپ پہ کوئی لاکر نہیں ہے شاید پہلے ہوتے ہوں آپ کو پتہ ہے نائن الیون کے بعد یورپ کے بہت سے ریلوے اسٹیشن سے لاکرز ختم کر دیے گئے تھے محمد ترک کلٹ نے تفصیلاً بتایا اچھا اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا ٹاکسم سے میٹرو میں سوار ہونے کے بعد وہ پہلے اسٹیشن پہ نہیں اتری پھر دوسرے یعنی سسلی پہ اتر گئی ٹاکسم سے میٹرو لائن کا آغاز ہوتا تھا میٹرو ایک ہی سمت میں جاتی تھی سو دو پورے اسٹاپس کا اختتام سسلی پہ ہی ہوا تھا آپ کو سامان رکھوانا ہے تو میرے پاس رکھوا دیں پھر بعد میں لے لیجیے گا وہ جانے لگی تو ترک کلر نے بہت خلوص سے پیشکش کی نہیں خیر ہے میں اٹھا لوں گی اس نے شعوری طور پر پرس کو ذرا مضبوطی سے پکڑ لیا بس مجھے جواہر سے ذرا سی شاپنگ کرنی ہے میں مینج کر لوں گی اچھا آپ جواہر جا رہی ہیں تو پھر آپ سامان وہیں رکھوا دیجیے گا بلکہ وہ ذرا سا روکا جواہر میں امانت لاکرس ہوتے ہیں وہ انٹرنس کے قریب ہی بنے ہیں واقعی وہ جھٹکے سے واپس پلٹی تھی امانت لاکرز جو چابی سے کھلتے ہیں ارے میم وہ زمانے گئے جب لاکرز چابی سے کھلا کرتے تھے سلطنت ترکی اب ترقی کر چکا ہے ترک بوڑھے نے فخر سے گردن اٹھا کر کہا ہمارے امانت لاکر بار کوڈ سے کھلتے ہیں آف کورس حیا نے گہری سانس لی اور مسکرائی اللہ ترقی یافتہ سلطنت ترکیہ کو سلامت رکھے بار کوڈ اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا بالآخر اسے سارے بریڈ کرمز ملتے جا رہے تھے سسلی کے سٹاپ سے ایک ڈائریک ایگزٹ تھی جو جواہر مال میں کھلتی تھی وہ مال میں آئی اور تیزی سے ان لاکرز کی طرف لگ کی جو داخلی حصے کے قریب ہی بنے تھے ایک دیوار پہ پہلے نارنجی لاکرز جیسے کچن کیبنٹس ہوں سب پہ ایک ایک نمبر لکھا تھا اس نے پرس سے چابی اور بار کوڈ سلپ نکالی اور پورے اعتماد سے چلتی لاکرز کے قریب آئی وہاں کڑا گارڈ بے اختیار اسے دیکھنے لگا ہائے نے وہاں لاکرز کی مشین کا طریقہ دیکھا اسے پہلے لاکر نمبر ٹائپ کرنا تھا وہاں بنے کی پیٹ پہ اس نے لگا چھ کا ہنسا دبایا یہی ہنسا اس کی بار کوٹ کی رسید کے چاروں کونوں میں لکھا تھا یہی لاکر نمبر ہو سکتا تھا مشین کی سیاہ اسکرین پہ چھ لکھا آیا پھر اس نے بار کوڈ مانگا نے بار کوڈ والی طرف سے کاغذ شناخت کے لیے مشین کے سامنے کیا کی آواز آئی اور اسکرین پہ سرخ عبارت ابری بار کوڈ غلط تھا اس نے بے یقینی سے رسید کو دیکھا اور پھر مشین کو شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو گارڈ اب پوری گردن موڑ کر مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا ہیا نے جلدی سے مشین ریسیٹ کی اور چھ پہ انگلی رکھی پھر بار کوٹ سامنے کیا سرخ عبارت پھر سے ابھری کچھ غلط تھا گارڈ کی نظریں اور بے بسی بھری پریشانی وہ کپ کپاتی انگلیوں سے تیسری دفعہ مشین ری سیٹ کرنے لگی تو رسید ہاتھ سے پھسل کر فرش پہ جا گری وہ تیزی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکی رسید کا کاغذ الٹا گرا تھا یوں کے الفاظ سر کے بل الٹے نظر آ رہے تھے چاروں کونوں میں لکھا چھ اب الٹا ہو کر نو لگ رہا تھا کاغذ اٹھا کر اس نے دیکھا نو نمبر لاکر اوپر والی قطار میں سب سے آخری میں تھا کچھ سوچ کر اس نے مشین کے کی پیڈ پہ نو پہ انگلی رکھی پھر بار کوڈ سامنے کیا بیپ کی آواز آئی اور سبز رنگ کی عبارت ابھری لاکر کھل گیا تھا وہ جلدی سے آگے بڑھی اور لاکر کا دروازہ کھولا جیسے کچن کیبنٹ کو کھولتے ہیں اندر ایک چوکور سی تجوری رکھی تھی جو پیچھے کہیں سے چپکی ہوئی تھی یہ وہ تجوری تھی جس کی دھات کی تہوں میں شیشے کی تہ ہوتی ہے اور اگر اسے غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی جائے تو اندرونی شیشہ ٹوٹ کر تجوری کو جام کر دیتا ہے اس نے تجوری کی ہول میں وہ چابی ڈال کر گھمائی تجوری کھل گئی حیا نے جلدی سے اسے کھولا اندر ایک چھوٹی سی سیاہ مخملی ڈبی رکھی تھی جیسے انگوٹی کی ڈبی ہوتی ہے اس نے وہ ڈبی مٹھی میں دبائی اور اس احتیاط سے اپنے کھلے بیگ کے اندر گرا دیا کہ پیچھے کھڑا گارڈ دیکھ سکے دو منٹ بعد وہ مال کے باہر کھڑی تھی اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا ترکی اور ترکی کے ایڈونچرس کبھی وہ ان پہ ایک کتاب ضرور لکھے گی اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا فی الحال اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش کرنی تھی جہاں بیٹھ کر وہ آرام سے ڈبی کو کھول سکے دفتاً اس کا موبائل بجا آپ کا سرپرائز برگر کنگ کی پینٹری میں آپ کا انتظار کر رہا ہے اے آر پی دو سطور کا وہ مختصر سا پیغام اس کو سن کر گیا کہیں عبد الرحمن جہان کے پاس تو نہیں چلا گیا اس کی نگاہوں کے سامنے دھیان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورنٹ گھوما تھا او نہیں وہ واپس زیر زمین میٹرو کی طرف بھاگی تھی برگر کنگ پہ معمول کا شور اور رش تھا وہ قریباً دوڑتی ہوئی کچن میں آئی تھی جہان کہاں ہے اس کے حواس باختہ انداز پہ وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا وہ پینٹری میں ہے مگر ٹھہرے ہیں آپ ادھر نہ جائیں وہ پینٹری کی طرف بڑی تو وہ لڑکا سامنے آ گیا مگر میم پلیز اس کا کوئی مہمان آیا ہے وہ اندر ہے اس نے کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دوں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی کچھ نہیں ہوگا مجھے دیکھنے دو پلیز مجھے سیمسٹر کی فیس دینی ہے آپ ادھر مت جائیں مجھے وہ واقعی جان سے مار دے گا اگر اگر آپ کو اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیں پچھلے دروازے کی گھنٹی بجا دیجیے گا اور اس کے بعد مکمل ہونے سے قبل ہی وہ باہر نکل چکی تھی دس منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچتے اگر عبد الرحمن ادھر آیا تو وہ اسے جان سے مار دے گی اس نے سوچ لیا تھا پینٹری کا روشن دان کھلا تھا وہ حیا کے چہرے کے برابر آتا تھا اس سے اندر کا منظر اور آوازیں صاف سنائی دے رہا تھا وہ جو گھنٹی بجانے ہی لگی تھی بے اختیار رک گئی جہان جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کی طرف پشت کیے کھڑا کہہ رہا تھا آواز نیچی رکھو یہ تمہارا عدلار نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا یہ میری جگہ ہے اس کے مخاطب نے استحضائی انداز میں سر جھٹکا سرمئی برساتی آنکھوں پہ اینک اور ناقابل فراموش چہرہ جس پہ چند روز قبل اس نے کافی الٹی تھی وہ پاشا کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی ہاں تمہاری جگہ مت بھولو کہ یہ جگہ میں نے تمہیں دی تھی جب تمہیں بیوکدہ سے فرار ہو کر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی مگر تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو جہان وہ دیوار سے لگی پتھر کا مجسمہ بنی رہ گئی استقلال اسٹریٹ کا شور غائب ہو گیا میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے وہ جواباً کمال بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا تھا اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ اڑتالیس گھنٹے میں ہو جائے گا نہیں جہان اسی رکھائی سے بولا تھا کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کو میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں اور دوسری یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبرے ہونے کی بجائے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہوگا لالچ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا میرا سب کچھ داؤ پہ لگا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں جہان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے میرا کیا قصور اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جہان سکندر وہ لب بھیجتے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں یاد رکھنا جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھے پھانسی پہ چڑھو گے جہان بے اختیار ہنس پڑا اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں عدلار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا ایسی فیری ٹیل تم ہی گڑ سکتے ہو پاشا بے بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا تھا پاشا بہت تعصف سے اسے دیکھ رہا تھا تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا تو نہ کرو اس نے بے نیازی سے کندھوں کو جمش دی جہنم میں جاؤ میری طرف سے پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے اسے دیکھتا رہا پر پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دان سے جھانکتے چہرے پہ پڑی سیاہ لبادے میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھی جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی وہ دھیرے سے مسکرایا تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان اسے اندر نہیں بلاؤ گے وہ جو چہروں پہ ڈھیروں بیزاری لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا حیا اسی طرح ساکت سی روشن دان کے پار کھڑی تھی کیا جہان نے بے یقینی سے دہرایا اسے شاید لگ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے پاشا زیر لب مسکرایا تمہاری بیوی سبانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ڈارم نمبر بھی بتاؤں حیران مت ہو جہان تم نے پاشا بھائی کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں بلکہ کچھ دن پہلے تو ہماری ملاقات ہوئی ہے کیوں مادام میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا ملاقات جہان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اس نے ششدر نگاہوں سے حیا کو دیکھا وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی بے یقینی بے اعتباری فریب جھوٹ حیا یہ تم اس کو جانتی ہو وہ متحیر سا جیسے اسے یقین ہی نہ آیا وہ اس سب سے بے خبر تھا یہ یہ سچ کہہ رہا ہے اس نے بمشکل اسبات میں گردن ہلائی وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک چھپ کے بنا جہان کو دیکھ رہی تھی وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی اب بتاؤ جہان میرا کام اڑتالیس گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا جہان نے اسے دیکھا پھر اس کی پیشانی کی رنگیں تن گئیں وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گربان سے پکڑ لیا میری بات کان کھول کر سن لو میں تمہارا کام کر دوں گا اڑتالیس گھنٹوں سے پہلے لیکن اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استمبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گربان چھوڑا اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا کہ حیا دو قدم پیچھے ہٹ گئی اس نے واضح طور پہ محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ میں نے پہلے اسے کچھ کہا نہ اب کہوں گا مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے ناؤ گیٹ لاسٹ وہ بہت ضبط سے بولا تھا پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا حیا ابھی تک بغیر پلک چھپ کے جہان کو دیکھتی دروازے میں کھڑی تھی تم اسے کیسے جانتی ہو میں سمجھ نہیں پا رہا وہ اس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار دو قدم مزید پیچھے ہٹی وہ رک گیا میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا مگر تم نے ادھوری باتیں سنی ہیں میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے تم تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے نا میری بات سنو وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اسے اب جہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا وہ ایک دم مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی وہ اسے پکار رہا تھا پریشانی سے بے بسی سے مگر وہ کچھ بھی سنے بغیر دوڑتی جا رہی تھی میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا ہے میں آج کل اسے چھپتا پھر رہا ہوں یہاں کوئی عبد الرحمن پاشا نہیں ہے یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائی ہوں گی جھوٹ تھا سب سب فریب تھا آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے حجاب کو بگو رہے تھے ایک لمحہ بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں اور سب ختم ہو جاتا ہے وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی سبان جی واپس پہنچنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی اسے معلوم تھا کہ اسے جہان کی بات سن لینی چاہیے ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے مگر وہ خوف بے تباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا پاشا نے اسے مہرے کے طور پہ استعمال کیا تھا ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پہ یہ سب جرم کے دنیا کے ساتھ ہی تھے کریمنلز اسے ان کے درمیان نہیں رہنا تھا اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگ رہا تھا اسے جل از جل واپس پاکستان پہنچنا تھا اس کا گھر دنیا میں ان کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی حالے اسے پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی سامان پیک کر رہی تھی نہ بیوکدا نہ لندن اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا پھر جولائی میں دو دن کے لیے وہ آ کر کلیئرنس کروا لے گی فلائٹ رات کو ملی اور تب تک ہر مرحلے پر حالے نے اس کی بہت مدد کی سبان جی کو وہ ایسے چھوڑے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا وہ لڑکا کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کی گڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا ادھوری یادیں پورے دکھ اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی اسے بس جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا ایئرپورٹ پہ بھی وہ بہت پریشان اور چھڑچھڑی سی ہو رہی تھی جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈی کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اڑ گئی مجھے اتنا بھاری ہیری کیڈ نہیں اٹھا مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا بس یہ اس کا ڈی جے کو ایک آخری خراج تھا جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور مرمرہ ان کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سکون ملا بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی بس بہت ہو گیا ایڈونچر بہت ہو گئے پزلس پزلس وہ چونکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا مخملین سیاہ ڈبی اندر محفوظ پڑی تھی وہ سارا دن اتنی پریشان رہی کہ اسے بھول ہی گئی جانے اس میں کیا تھا دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈکن کھولا